بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي لِيُضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام علام اللہ نبی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم شرح لی صدری امری عمری وحل من لسانی یفقہ کولی آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ سورة اللہ صورت آیت نمبر چھبیس اور ستائیس پڑھیں گے آیت نمبر چھبیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں حق بات سے نہیں شرماتا اگر میں نے کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال بیان کرنی ہو میں بڑی چیز کی مثال بیان کروں یا چھوٹی چیز کی مثال بیان کروں مجھے شرم نہیں آتی کیونکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے مثال سے کہ دوسرا بندہ بات کو سمجھ لے ان اللہ لا يستحی ان مثلا ما بعوزتا فما فوقها اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال بیان کرنے سے یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرنے سے جب اللہ رب العزت مثال بیان فرماتے ہیں مثال کے ذریعے بات کو سمجھاتے ہیں تو جو ایمان والے ہیں مومن ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے سچ ہے لیکن جو کافر ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اللہ اتنا بڑا ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیتا ہے اللہ فرماتا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دے کر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو میں گمراہ کر دیتا ہوں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ایسی مثالوں کو حق کہنے والے ہیں میں ان کو راہ دکھا دیتا ہوں ان مثالوں کو غلط کہنے والے اور ان کو اللہ پھر گمراہ کر دیتا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقین کو فاسق یہ فسق سے ہے فسق کہتے ہیں نکلنے کو اصطلاح میں فسق کہتے ہیں کہ رب کی اطاعت سے نکل جانا اللہ کی بات نہ ماننا اللہ فرماتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے میں گناہ گاروں کو ہی گمراہ کرتا ہوں گناہ گاروں سے مراد کون سے لوگ ہیں الدینہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو ممباد میسا کی ہی پختہ کرنے کے یہ اہل فص کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر توڑ دیتے ہیں رب سے وعدے کو توڑ دیتے ہیں انسانوں کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ دوسری نشانی ان کی کیا ہے اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ رشتہ داری کو ملایا جائے لیکن یہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں کاٹ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور تیسری نشانی ان کی کیا ہے وہ یوف سدون فل جو فاسقین ہیں جن کو اللہ گمراہ کرتے ہیں ان کی تین نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ایک وعدوں کو توڑ دیتے ہیں دوسری نشانی اللہ نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ان کو ملاتے نہیں اور تیسری نشانی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں الا اکہم یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں آئیے ترجمہ سنتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی نہیں شرماتا ایں یزریبا یہ کہ بیان کرے مثلا مثال ما باعضت مچھر کی فما فوقہا کہا اس سے بھی کم تر چیز کی فعم الدینہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں الحق کو بے شک وہ حق ہے میرو ان کے رب کی طرف سے وہ ام اللہدینہ کا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس وہ کہتے ہیں اراد اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ بہادا ان مثالوں کے ساتھ یوزلو وہ گمراہ کرتا ہے بہی اس کے ساتھ کثیرن بہت زیادہ کو یہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ذریعے کثیرن بہت زیادہ کو وما یوزلو اور نہیں اللہ گمراہ کرتا بھی ان مثالوں کے ساتھ ان الفاسقین مگر گناہ گاروں کو اللہ دینا وہ لوگ ین قزون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ ہی اللہ کے وعدے کو ممباد ہی اس کو پختہ کرنے کے بعد و یا اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ بھی جس کا اللہ نے حکم دیا تھا ایو صلاحی کے ملایا جائے اسے وہ یفسدون فی الارض عرض اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں الاقا یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے و آخر ان الحمدللہ رب العالمین